باب دوم نکاح اور مہر گزشتہ باب کے مطالعے سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اسلام عورت اور مرد کے مابین تعلقات کی کوئی شکل نکاح کے علاوہ برداشت نہیں کرتا نکاح ایک مرد اور عورت کے درمیان بال اعلان ایک ایسا معاہدہ ہے جو اسلام کے معین کردہ اصولوں کے مطابق منعقد ہوتا ہے اور جس کے مطابق عورت ایک مرد کے لیے مخصوص ہو جاتی ہے اور مرد کو اس پر حق کے شہریت حاصل ہو جاتا ہے اسلامی معاشرت کی اخلاقی قدر اسلامی نظام معاشرت میں مرد کو قوام قوام تسلیم کیا گیا ہے وہ خاندان کا سردار ہوتا ہے بیوی بچے اس کے ماتحت ہوتے ہیں پھر عورت چونکہ مرد کے مقابلے میں کمزور بھی ہوتی ہے اور کئی پہلوؤں سے مجبور بھی اس لیے نکاح کے اس معاہدے کے موقع پر بھی اسلام اپنے نظام اخلاق کو نظر انداز نہیں کرتا اس کے نظام اخلاق کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جو جتنا کمزور ہے اسلام اس کو اتنا ہی طاقتور سمجھتا ہے تا وقت یہ کہ اس کو طاقتور سے اس کا حق نہ دیا نہ دلا دیا جائے اسی طرح اس کے نزدیک طاقتور اس وقت تک کمزور ہے جب تک کہ وہ کمزور کا حق ادا نہ کرے اس اصول کے مطابق اسلام کمزور کے زیادہ حقوق تسلیم کرتا ہے وہ طاقتور کے مقابلے میں کمزور کا صحت مند کے مقابلے میں بیمار کا مالدار کے مقابلے میں غریب کا مرد کے مقابلے میں عورت کا اور عورت کے مقابلے میں بچوں کا زیادہ حمی ہے نکاح میں مہر کی اہمیت اسلام اپنے اس اخلاقی اصول کے مطابق نکاح کے اس معاہدے میں شوہر پر فرض کرتا ہے کہ عورت پر حق کے زوجیت حاصل ہونے کے معاوضے میں اس کو کوئی رقم ضرور دے جس کا تعین نکاح کے وقت ہی فریقین کی رضامندی سے کیا جاتا ہے اس متقین رقم کو مہر کا نام دیا گیا ہے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر نکاح کے حکم کے ساتھ ہی مہر کی تعین اور اس کی ادائیگی کا حکم بھی دیا گیا ہے چنانچہ سور المائدہ پانچ اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں خواہ و اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی بشرط یہ کہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو نہ ایک آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرو صورت المائدہ آیت نمبر پانچ مہر کی ادائیگی شوہر پر فرض ہے چنانچہ سورہ نیسا آیت نمبر 24 میں فرمایا گیا ان کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لئے حلال کر دیا گیا ہے بشرت اے کہ حساری نکاح میں ان کو محفوظ کرو نہ اے ایک آزاد شہوت رانی کرنے لگو پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو سورہ نساء میں حکم دیا گیا کہ عورتوں کے مہر فرض جانتے ہوئے خوش دلی سے ادا کرو وہ آت النسا صدقات آیت نمبر چار سور نساء اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو مہر کی رقم عورت کا حق ہے جس کی ادائیگی شوہر پر فرض ہے لیکن مہر کی ادائیگی کے بعد اگر عورت کو علیحدہ ہی کرنا پڑ جائے تو حکم ہے کہ دیے ہوئے مال میں سے اس سے کچھ بھی واپس نہ مانگا جائے خواہ اس کی مقدار کچھ بھی کیوں نہ ہو چنانچہ سورہ نساء آیت 20 میں فرمایا گیا اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی کر لو تو خواہ تم نے اسے ڈھیر سا مال ہی کیوں نہ دیا ہو اس میں سے کچھ واپس نہ لینا سورہ نساء آیت نمبر 20 احادیث صحیحہ میں بھی مہر کی سخت تاقید آئی ہے کیونکہ مرد کو عورت پر جو حقوق کے زوجیت حاصل ہوتے ہیں وہ مہر کا معاوضہ ہیں چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری کے الفاظ ہیں جن معاہدوں اور شرطوں کو پورا کرنا ہی چاہیے ان میں سب سے زیادہ پورا کرنے کے قابل مہر کی ادائیگی کا وہ معاہدہ ہے جس کے ذریعے عورتیں تمہارے لیے حلال ہوئیں مہر کی رقم کی ادائیگی لازم ہے اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ اگر کوئی شخص نکاح کے وقت یہ ارادہ رکھے کہ مہر کی رقم بیوی کو ادا نہیں کرے گا تو احادیث میں ایسے شخص کو زانی کہا گیا ہے چنانچہ فرمایا گیا جس نے ایک مال مہر کے عوض کسی عورت سے کیا اور نیت یہ رکھی کہ وہ اس مہر کو ادا نہ کرے گا وہ دراصل زانی ہے مہر میں اعتدال مہر کی اس اہمیت کے پیش نظر ہی اسلام نے زیادہ سے زیادہ مہر مقرر کرنے کی حوصلہ شکنی کی ہے اس کا منشا یہ ہے کہ مہر اتنا ہی باندھا جائے جو شہر شوہر کی معاشی قوت کے مطابق ہو اس لیے کہ شوہر اس لیے کہ مہر شوہر پر بیوی کا قرض ہے اور اس کی ادائیگی شوہر کے لیے ضروری ہے چنانچہ ہدایت کی گئی عورتوں کو مردوں کے پلے باندھنے کی کوشش کرو اور مہروں میں عہد سے نہ بڑھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا سنو عورتوں کے مہر زیادہ مقرر کرنے میں ایک دوسرے سے نہ بڑھو کیونکہ اگر ایک چیز دنیا میں باعث عزت اور اللہ کے نزدیک تقوا کی بات ہوتی تو اس کے سب سے زیادہ مستحق نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے میں نہیں جانتا کہ آپ نے اپنی کسی بیوی سے نکاح یا اپنی کسی بیٹی کا نکاح بارہ اوقیہ سے زیادہ مہر پر کیا ہو ابو داود ترمزی نسائی ابن ماجہ احمد دارمی امہات المومنین کا مہر ایک حدیث میں فرمایا گیا صحیح مسلم کی اسحاق بن ابراہیم عبدالعزیز بن محمد یزید بن عبداللہ بن اسامہ بن بن الحاط دوسری صنعت محمد ابن عمر مکی عبدالعزیز یزید محمد بن ابراہیم ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ زوج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ حضور ازواج متحرات کا کتنا حضور کی ازواج متحرات کا کتنا مہر تھا انہوں نے فرمایا کہ حضور کی ازواج متحرات کا مہر بارہ اوقیہ اور ایک نش ہوتا تھا اور تم کو معلوم ہے کہ نش کتنا ہوتا تھا میں نے عرض کیا نہیں انہوں نے فرمایا نش نصف اوقیہ کا ہوتا ہے تو اس حساب سے پانچ سو درہم ہو گئے اور یہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کا مہر تھا پانچ سو درہم چاندی کی تعداد ایک اشاریہ پچہتر ماشا یعنی ایک کلو گرام یعنی پانچ سو تیس گرام ہوتی ہے آج کل چاندی کے نر کے حساب سے اگر چاندی کا بھاؤ تیس روپے فی گرام مانا جائے اس کی قیمت پانچ سو نوے روپے ہوتی ہے البتہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر چار ہزار درہم یا چار ہزار دینار تھا درہم کا مطلب ہوا بارہ ہزار چھ سو ماشا یعنی بارہ کلو دو سو ستائیس گرام جس کے موجودہ بھاؤ سے اڑتیس ہزار چار سو اکتالیس روپے بنتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مہر چار سو مسقال نقرئی تھا چار سو مسقال کا مطلب ہوا اٹھارہ سو ماشا یا ڈیڑھ سو تولہ جس کی قیمت چار ہزار پانچ سو روپے ہوتی ہے مہر فاطمی ہندوستان میں خدا جانے کس طرح مہر فاطمی یا شرع محمدی کی اصطلاح چل پڑی ہے اور لوگ اس کے نام سے ساڑھے بارہ روپے پچیس روپے یا ایک سو ایک روپے مہر مقرر کر کے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آئین شریعت کی منشا کو پورا کر دیا ہے حالانکہ حضرت فاطمہ کا مہر کتنا تھا اس کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے مزید تفصیل ملاحظہ کی جائے حضرت فاطمہ کی نکاح کے بارے میں اللہ شبلی نعمانی رقم تراز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کیا ہے بولے کچھ نہیں آپ نے فرمایا اور وہ حتمیہ ذرہ کیا ہوئی جنگ بدر میں ہاتھ آئی تھی عرض کی تو عرض کی وہ تو موجود ہے آپ نے فرمایا بس وہ کافی ہے ناظرین کو خیال ہوگا کہ بڑی قیمتی چیز ہوگی لیکن اگر وہ اس کی مقدار جاننا چاہتے ہیں تو جواب یہ ہے کہ صرف سوا سو روپئے زیرہ کے سوا جو کچھ حضرت علی کا سرمایہ تھا ایک بھیڑ ایک بھیڑ کی کھال اور ایک بوسیدہ یمینی چادر تھی حضرت علی نے یہ سب سرمایہ حضرت فاطمہ زہرا کی نظر کیا سیرت النبی جلد اول صفحہ نمبر تین سو ستسٹھ اس کتاب کی جلد میں سید سلیمان ندوی رحم اللہ رقم تراز ہیں حضرت علی نے خواہش کی تو آپ نے فرمایا تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کچھ ہے بولے ایک گھوڑا اور زیرے کے سوا کچھ نہیں آپ نے فرمایا گھوڑا تو لڑائی کے لیے ضروری ہے زیرہ فروخت کر ڈالو حضرت عثمان نے اڑتالیس خریدی اور حضرت علی نے قیمت لا کر حضرت کے سامنے ڈال دی حضرت نے بلال کو حکم دیا کہ بازار سے خوشبوئیں لائیں عقد ہوا سیرت النبی صفح چار سو اٹھائیس مفتی عزیز الرحمن دیوبندی رحم اللہ نے مہر فاطمی کی تعین انگریزی سکے سے ایک سو اکتیس روپی تین آنے سے کی ہے اور مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے پانچ سو درہم کی چاندی کا وزن ایک سو پینتالیس تولے دس ماشا بتائے ہیں فتوہ دار العلوم دیوبند مہر کے تعین میں باہمی رضامندی ضروری شریعتی اسلامیہ نے مہر کی کوئی مقدار معین نہیں کی ہے مہر مرد کی مالی پوزیشن اور حالات زمانے کے مطابق مقرر ہونا چاہیے شریعت اسلامیہ ہر حال میں اعتدال کو پسند کرتی ہے نہ اس کے نزدیک کم سے کم بلکہ برائے نام مہر پسندیدہ ہے اور نہ لاکھوں کروڑے روپے کا مہر مطلوب ہے جہاں تک شرقی مسئلے کا تعلق ہے مہر کی کم سے کم تعداد ابو حنیفہ کے نزدیک دس درہم چاندی ہے لیکن یہ مقدار محض پسندیدہ ہے ورنہ اگر کوئی مرد ایسا ہو جس کے لیے رقم بھی گرا ہوتی ہو تو اس سے بھی کم مہر مقرر کیا جا سکتا ہے مہر چونکہ ایک ایسی رقم ہے جس کا وصول کرنا عورت کا حق ہے اور اس کا یہ حق اپنے نفس پر کسی مرد کا حق تسلیم کرنے کے معاوضے میں پیدا ہوتا ہے اور چونکہ معاشرے میں ہر طبقے کے لوگ رہتے ہیں اس لیے شریعت اسلامیہ نے اس معاملے میں آزادی دی ہے کہ مرد اور عورت آپس میں بات کر کے اپنی معاشی حالت کے پسی منظر میں اس رقم کا تعین کر لیں اور نکاح کر کے اپنے نفس کی حفاظت کا سامان کر لیں مہر مسل نکاح کے ساتھ یہ عورت کا جو حق شوہر پر عائد ہوتا ہے اور جسے مہر کہتے ہیں اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر اگر کسی نکاح میں اتفاق سے مہر کا تعین نہ ہو سکا ہو تو تب بھی شوہر پر مہر کی ادائیگی فرض ہو جاتی ہے ایسی صورت میں جو مہر ادا کیا جاتا ہے اسے مہر مسل کہتے ہیں عورت کے باپ کے خاندان میں اسی صحت عمر اور حسن کی عورت کا جو مہراج ہوگا وہی وہی مہر مسل ہے مہر مسل کے بارے میں کنز الدقائق میں آتا ہے جس قدر مہر اس عورت کا ہو جو عورت اس کے باپ کی قوم کی اسی شہر اور اسی زمانے میں اسی کی طرح عمر اور خوبصورتی اور مالداری میں اور عقل اور دین اور کنوار پن میں ہو اسی قدر مہر اس عورت کا ٹھہرے گا اس کو مہر مسل کہتے ہیں اور اگر باپ کی قوم کی کوئی ایسی عورت نہ ہو تو اجنبی عورت کا جو اس طرح کی ہو مہر دیکھا جائے گا کہ کس قدر ہے کنز الدقائق صفحہ نمبر چوہتر مہر کے معاملے میں عورت بالکل آزاد ہے شریعت اسلامیہ نے مہر کے معاملے میں عورت کو پوری آزادی دے رکھی ہے اس معاملے میں اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا اس لیے مہر کی کوئی حد مقرر نہیں ہے ایک بار حضرت عمر کو مہر کے بڑھتے ہوئے رجحان کے پیش نظر خیال ہوا کہ آپ اس کی زیادہ زیادہ حد مقرر فرما دیں تاکہ اس سے زیادہ رقم کے مہر نہ باندھے جا سکے آپ کے خیال میں حد چالیس اوقیہ تھی آپ نے ایک بار خطبے میں اپنی اس رائے کا اظہار فرمایا یہ سن کر ایک عورت نے ان کو ٹوک دیا اور قرآن مجید کی آیت یاد دلائی سوری نیسا آیت نمبر بیس کی اگر تم نے عورتوں کو ڈھیر سا مال بھی دیا ہو تو اس میں سے تم کچھ واپس نہ لو اور کہا کہ اس آیت کی روح سے آپ کو عورت کو ملنے والے مہر پر پابندی آیت کرنے کا حق نہیں ہے اس دلیل کو سن کر حضرت عمر نے فرمایا ایک عورت نے صحیح بات کہی اور مرد غلطی کر گیا پس جہاں تک مہر کی تحدید کا تعلق ہے اسلامی قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے لیکن احادث صحیحہ سے ثابت ہے کہ مہر کی زیادتی میں مبالغہ کرنا اور مرد کی قوت برداشت سے زیادہ مہر باندھنا ایک ناپسندیدہ فعل ہے مہر کی رقم بالکل یا عورت کی ملک ہوتی ہے مہر کی اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ وہ حق ہے جو کسی مرد کی زوجیت قبول کرنے کے نتیجے میں کسی عورت کا بنتا ہے اور وہ فرض ہے جو کسی عورت پر حق کی زوجیت حاصل کرنے کے نتیجے میں ایک مرد پر عائد ہوتا ہے مہر کی اس رقم کے بارے میں افضل تو یہی ہے کہ اس کی ادائیگی نکاح کے ساتھ ہی نقد ادا کر دی جائے اگر شوہر پوری رقم ادا نہ کر سکے تو کم از کم اس کا ایک حصہ تو ادا کر ہی دے بقیہ رقم مرد پر قرض رہے گی اور شوہر کو اس وقت ادا کرنی پڑے گی جب عورت اس کو طلب کرے عدم ادائیگی کی صورت میں وہ اپنے آپ کو روک بھی سکتی ہے اس طرح حاصل ہونے والی رقم کی عورت بلا شرکت غیر کلی طور پر مالک ہوگی جس پر اس کے علاوہ کسی اور کو تصرف کا کوئی حق نہ ہوگا اگر وہ چاہے تو پوری رقم یا تو یا اس کا کوئی حصہ معاف بھی کر سکتی ہے اور اگر چاہے تو شوہر کو تصرف کی اجازت بھی دے سکتی ہے وہ چاہے تو اسے گھر میں خرچ بھی کر سکتی ہے اور اگر چاہے تو کسی کو دے بھی سکتی ہے اس معاملے میں اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا اگر شوہر مہر کی ادائیگی سے قبل ہی فوت ہو جائے تو اس کی وراثت میں سے پہلے بیوی کا مہر ادا کرنا پڑے گا بعد میں اس کو ترکے میں سے حصہ دیا جائے گا یہاں تک کہ اگر قربت سے پہلے ہی طلاق کی نوبت آ جائے تو اس حال میں بھی شوہر کو مہر کی نصف رقم کی ادائیگی کرنی پڑے گی عورت اگر اس رقم کو کسی نفع بخش کاروبار میں لگانا چاہے تو اس کو بھی اس کا حق حاصل ہے ایسی صورت میں اصل رقم اور اس کے نفع کی خود ہی مالک ہوگی اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی دوسرا شخص خواہ وہ کوئی بھی ہو اس رقم پر تصرف کے حق کا دعوے دار نہیں ہو سکتا اسلام میں عورت کے نفس کی اہمیت مہر کے بارے میں ان تفصیلات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام جب ایک عورت کو کسی مرد کی ماتحتی میں دے کر مرد کو اس کا قوام یعنی سردار بناتا ہے تو کس طرح اس کے معاشی استقلال کی فکر کرتا ہے اور کس طرح کسی مرد سے وابستہ کر دینے کے بعد بھی اس کی شخصی انفرادیت کو محفوظ رکھتا ہے مار کی رقم کی وہ بالکل یا مالک ہوتی ہے والدین نواعزہ کی جانب سے جو کچھ اس کو ملتا ہے وہ اس کی ملک ہوتی ہے شوہر اور سسرال عزیزوں سے جو تحائف ہو پاتی ہیں وہ اس کے اپنے ہوتے ہیں اور شوہر کی موت کی صورت میں اس کی وراثت میں اسے حصہ ملتا ہے اس کے باوجود زندگی بھر اس کی ضروریاتی زندگی کی کفالت کرنا شوہر کی ذمہ داری قرار پاتا ہے عورت کے ان حقوق کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرتا ہے کہ اسلام میں عورت پر ظلم ہوتا ہے تو ایسے شخص کی عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے طلاق کی صورت میں بھی یہ پورا سرمایہ اس کے ساتھ رہتا ہے دوران عدت شوہر اس کے نان نفقے کا ذمہ دار ہوتا ہے اور عدت ختم ہو جانے کے بعد اس کے لیے ثانی کا دروازہ کھل جاتا ہے اس تفصیل سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام کے نزدیک عورت کے نفس کی کس قدر اہمیت ہے